چلیے اگلی آیت پہ چلتے نسا ہر سکم فاتو ہر سکم انا شم فسکم و تک اللہ ون کم ملاقو وبشر تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں بس اپنی کھیتی میں جس طرح چاہو جاؤ اور اپنے لیے آگے بھیجو اور اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ تمہیں ضرور اس سے ملنا ہے اور ایمان والوں کو خوشخبری دے دو یہ آیت بھی بڑی اہم آیت ہے اس مضمون کے ساتھ آنے والی کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے عورت کو ایک کھیتی سے اور پھر ظاہری بات ہے کہ مرد ایک کسان سے مماثلت رکھتا ہے تو یہ آیت کیوں آئی اس کے پیچھے کیا بات ہے یہود کے اندر ایک نظریہ تھا اور وہ کیا تھا کہ اگر عورت کے پاس پیچھے سے آیا جائے تو بچہ بھینگا پیدا ہوتا ہے جگہ وہی ہے لیکن پوزیشن کوئی دوسری ہو تو کیا یہ جائز نہیں اب یہ سوال کب اٹھا جب مسلمان مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ میں آئے اب یہاں کے لوگوں کے ساتھ رہن سہن ہوا شادیاں ہوئیں اور جب مہاجرہ جو خواتین تھی ان کے شادیاں انصاری لوگوں سے ہوئی تو کچھ ایسے معاملات اٹھے کہ جو مدینہ کے لوگ یہود کی دیکھا دیکھی چیزوں کو وہ بھی اپنے لیے الگ سمجھنے لگے تو یہ سوال اٹھا کہ کیا عورت کے ساتھ یعنی پوزیشن کی بات ہے ادھر اصل میں جگہ وہی ہے لیکن پوزیشن کوئی دوسری ہو تو کیا یہ جائز نہیں تو اس کے اوپر نازل ہوئی تھی کہ اکم ہر سلکم عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں فاتو ہر سکم تو آؤ اپنی کھیتی میں یعنی اپنی بیوی کے پاس انا شی تم جہاں سے چاہو تم اب جہاں سے چاہو کا اگر آپ یہاں ترجمہ اس طریقے سے سمجھیں کہ جس طرح سے چاہو تم تو زیادہ بہتر ہے یعنی انا کا لفظ دو معنوں میں آپ یہاں استعمال کر سکتے ہیں جب چاہو اور جس طرح چاہو اشارہ ہے فطری طریقہ ہو لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ جہاں سے چاہو ورنہ تو پھر وہ ساری باتیں جو ہیں سامنے آنے لگتی ہیں جس کے اوپر آج کے دور میں عموماً بات ہوتی ہے تو یہاں عورت کو کھیتی کہا گیا بعض اس پہ ناراض ہوتی ہیں تو ہم ضرور دیکھیں گے اس پہ کہ عورت کو کھیتی کیوں کہا گیا تو آپ دیکھیں کہ کسان کے لیے کھیت جو ہے وہ قدر و قیمت کی چیز ہوتی ہے عورت بھی اسی طرح مرد کا ایک قیمتی اثاثہ ہے اصل میں یہاں جو بتایا گیا ہے وہ کیا ہے کہ عورت محض تفریح کا سامان نہیں عورت مرد کے لیے کوئی سیرگاہ نہیں ہے کہ صرف اس کو اپنے خواہش کے لیے استعمال کرے بلکہ نسل انسانی کے تحفظ کے لیے اس کی بقا کے لیے کسان کو اپنے کھیت میں اسی جگہ جانا ہے اسی طریقے سے کہ جس سے پیداوار حاصل ہو سکے یہاں اصل میں ایک سلیقہ سکھا دیا گیا کچھ چیزوں میں اشارہ دے دیا گیا کہ مرد کو عورت سے تعلق کس طریقے سے رکھنی چاہیے تو چھ باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں اس آیت کو دیکھنے سے کہ مرد کا عورت کے ساتھ تعلق کیسا ہو تو پہلی چیز کیا ہے کہ یہ تعلق با مقصد ہے یعنی عورت کو کھیتی کہہ کے یہاں یہ چیز بتا دی گئی کہ یہ تعلق با مقصد ہے اس تعلق سے آئندہ نسلوں کو برقرار رکھنا ہے اور دوسرا اس کا مقصد کیا ہے سکون ایک دوسرے سے سکون حاصل کیا جائے گا ظاہر ہے کہ جب جذبات کی تسکین ہو جاتی ہے تو انسان پرسکون ہوتا ہے اور تیسری چیز یہ ہے کہ محبت اور رحمت کی فضا قائم رہتی ہے تو پہلی چیز جو دیکھی جس کے اندر ہم نے تین چیزوں کو دیکھا شوہر اور بیوی کا تعلق ایک با مقصد تعلق ہے اس میں ایسا نہیں ہے کہ بس صرف خواہش پوری کی اور جب دل بھر گیا تو اس کو یوں واپس کر دیا جیسے کوئی خریدی ہوئی چیز پسند نہ آنے کے صورت میں واپس کر دی جاتی ہے دوسری چیز اس سے کیا پتا چلتی ہے کہ اصل مقصد شہوت رانی نہیں ٹھیک ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اس نے اس مشکل کام کے اندر بھی اگر کچھ خواہش کا تقاضا پورا کروایا لیکن صرف یہی مقصد نہیں بلکہ اس تعلق میں سنجیدہ ہونا چاہیے جیسے کوئی کھیتی کو بسانے والا سنجیدہ ہوتا ہے اپنے اس کام میں اور اس سے یہ بھی پتا چلا کہ ہر مرحلے پر اللہ کا خوف غالب رہنا چاہیے کہ مجھے رب کے سامنے جانا ہے جو میرے ڈھکے چھپے کھلے ہر چیز کو دیکھنے والا ہے پھر یہ جو بات کہی گئی کہ وہ قدیم اپنے مستقبل کی فکر کرو اس کا کیا مطلب ہے اس سے پہلی بات تو یہ سمجھ آتی ہے کہ آئندہ آنے والی نسل کو برقرار رکھو یعنی اپنی بیویوں کو بھانچنا بناؤ تم تو اپنی خواہش کے لیے ان کے ساتھ تعلق رکھنے کے لیے ہر طریقہ اختیار کرو لیکن وہ طریقہ اختیار نہ کرو کہ جس سے اولاد پیدا ہو افسوس کی بات ہے کہ آج کے دور میں آپ دیکھیے کہ عورت ایک سیکس آبجیکٹ بن کے رہ گی اور بعض جوڑوں میں دیکھا گیا کہ صرف اپنے انجوائمنٹ کو قائم رکھنے کے لیے ایک آزاد زندگی بسر کرنے کے لیے کئی کئی سال تک اولاد کو پیدا کرنے کی کوشش نہیں کی جاتی تو یہاں اشارہ اسی چیز کی طرف ہے کہ یہ صرف ایسا نہیں کہ تم اس کے ساتھ خواہش رکھو بلکہ اس کے ساتھ اپنا معاملہ اچھا بھی رکھو اور وہ کیا ہے کہ عورت کو ایک ارج ہوتی ہے اس کے اندر ایک تڑپ ہوتی ہے کہ وہ ماں بنے جب عورت سے یہ حق چھین لیا جاتا ہے یا اس کو دور کر دیا جاتا ہے تو نتیجے میں پھر عورت اس مرد سے محبت نہیں رکھ سکتی جیسی کہ وہ ایک اسی کے بچے کی ماں بننے کے بعد رکھتی ہے تو لہٰذا پہلی چیز اس میں کیا سمجھ میں آتی ہے کہ اپنی اولاد بھی پیدا کرو دوسری چیز کیا سمجھ آتی ہے کہ اپنی نسل کے اخلاق اور دین کی فکر کرو اولاد کی تربیت بھی دیکھو یہ نہیں کہ اولاد پیدا کر لو لیکن ان کی تربیت نہ کر سکو یہ دوسرا معنی اس سے نکلتا ہے کہ اولاد پیدا بھی کرو پھر اس کی اچھی تربیت بھی کرو ان کو ایسا انسان بناؤ کہ جو کل تمہارے لیے بھی فائدے کا سبب ہوں اور تیسرا اس کا معنی جو کیا گیا کہ وہ قدیم تو اس میں اشارہ کیا ہے کہ ہر وقت اسی خواہش کی طرف توجہ نہ رہے بلکہ باقی نیکیوں کو بھی دیکھو اپنے مستقبل کی فکر کرو کل اللہ کے پاس جانا ہے تم نے بعض دفعہ جب انسان کو من پسند چیز مل جاتی ہے تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ بعض نمازیں بھی چھٹنے لگتی ہیں خاص طور پہ شادی کے شروع کے دن تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کے دن بن جاتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جو کام جو کہے ہیں جو طریقے اس نے سکھا دیے اسی کے اندر خیر ہے آج اگر ہم اس سے ہٹ کے کوئی بھی طریقہ اختیار کرتے ہیں تو اس کے اندر ہم سب اپنے آپ کو خود اس دنیا میں مشکلات میں ڈال دیتے ہیں آج کچھ لوگ جو زیادہ دنیاوی حساب سے ترقی یافتہ ہوتے ہیں وہ کبھی کبھی اس لفظ پہ ناراض ہو جاتے ہیں حالانکہ آپ دیکھیے کہ عورت کو کھیتی کہنا اس کی قیمت بڑھانا ہے نا کھیت کی خوبی کیا ہے اس کی قیمت ہمیشہ بڑھتی ہے ایک ہی چیز تو کہتے ہیں کہ کبھی بھی کم نہیں ہوتی اس کی قیمت اور وہ زمین ہے اسی طرح اگر آپ اس کو ٹیلی کریں عورت کے ساتھ بیچ میں اگر آپ ایک لائن لگا لیں اور ایک طرف لکھیں کہ کھیت کی قیمت ہمیشہ بڑھتی ہے نا اسی طرح آپ دیکھیے کہ عورت جتنی پرانی ہوتی جاتی ہے نا یعنی جب وہ عورت اکیلی عورت ہوتی ہے بظاہر تو اس وقت لگتا ہے کہ بڑے اچھے دن ہیں اور بڑی محبت کے دن ہیں شادی کے آغاز کے لیکن حقیقت کے ہیں کہ جتنا ساتھ پرانا ہوتا جاتا ہے اتنی وہ قیمتی ہو جاتی ہے اس کے بچوں کی ماں بنتی ہے اس کے گھر کی دیکھ بھال کرتی ہے پھر وقت کے ساتھ سب مرد کی ویلیو کم ہونے لگتی ہے اب اس کو ایک اور اچھی نئی بیوی نہیں مل سکتی تو وہ بیوی تو اس کے لیے زیادہ قیمتی ہو گئی جو اس کے گھر کی دیکھ بھال کے ساتھ اس کی باقی چیزوں کو بھی پورا کرتی ہے پھر اسی طرح اس لفظ میں کسان کو جس طرح کھیتی کی حفاظت کا ذمہ دار ٹھہرایا جاتا ہے اسی طرح شوہر کو اس کی ذمہ داریوں کا احساس دلایا جا رہا ہے کہ دیکھو تمہیں اپنی بیوی کی حفاظت کرنی ہے تم اس کی جان کے اس کے مال کے اور اس کی عزت کے رکھوالے بنو پھر اسی طرح دیکھیں کہ کھیتی کو دیکھ کر کسان خوش ہوتا ہے اسی طرح بیوی کو دیکھ کے خوش ہو بعض لوگ بیوی کو دیکھ کے تیوری چڑھانے لگتے ہیں اور بعض بیویاں بھی ماشاءاللہ سارا دن خوش پھرتی ہیں میاں کو دیکھا تو سر پہ دوپٹہ باندھ لیا خاص طور پہ دیہاتوں میں ایسے کام دیکھے جاتے ہیں تو ایسا نہیں ایک دوسرے کو دیکھ کے خوش ہو لہلہاتی ہوئی فصل کو دیکھ کے کسان خوش ہوتا ہے پھر اسی طرح دیکھیے کہ کسان اپنی کھیتی میں آتے ہوئے شرماتا نہیں ہے رات کو آئے دن کو آئے جیسا بھی معاملہ ہو اسی طرح شوہر کو پورا اختیار حاصل ہے کہ اپنی بیوی سے خوشی پانے کے لیے جو بھی وقت ہے اس کو تم استعمال کر سکتے ہو پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ ایک پانچواں فرق کیا ہے کہ کسان کو فصل ملتی ہے نا کھیتی سے تو اسی طرح شوہر کو بیوی سے اولاد ملتی ہے کوئی تیس چالیس سال کا بھی مرد ہو جائے کبھی اس کے پاس کوئی اولاد آئی نہیں آئے گی نا شادی ہوئی تو بیوی سے اس کو اولاد ملی یہ اس کی فصل ہے تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں اس تعلق کے لیے وہ خوبصورت طریقہ اختیار کر دیا کہ جس کے اوپر مجھے تو لگتا ہے کہ کوئی دوسری زبان اس چیز کا حق ہی نہیں رکھتی کہ وہ اس ایک جملے کو بدل سکے کہ اکم عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں ان کی حفاظت کرو پھر آپ دیکھیے کہ کوئی کسان اپنی ایک اور اگلا فرق لکھئے کہ کوئی کسان اپنی کھیتی کو بنجر نہیں کرتا کوئی چاہے گا کہ میری فصل نہ ہو گئے اور میں اس کو خراب کروں اسی طرح اچھے شوہر اپنی بیویوں کو بھانچ نہیں کرتے ان کو ہرا بھرا دیکھنا چاہتے ہیں ان کو پسند کرتے ہیں پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ کھیتیوں کی چار دیواری ہوتی ہے نا باؤنڈریز ہوتی ہیں یہ میری کھیتی ہے یہ اس سے باہر نہیں جانا کسان کبھی کسی دوسرے کی کھیتی سے پھول یا پھل یا فصل نہیں کاٹتا اسی طرح اس میں ایک اشارہ ملتا ہے کہ اپنی نگاہیں اپنی ہی کھیتی پہ رکھو تمہاری نگاہیں اٹھیں تو اپنی بیوی پہ اٹھیں تم دیکھو تو اس کو دیکھو خوش ہو تو اس کو خوش ہو فصل لینے کا خیال آئے تو اسی سے لو یعنی اس میں باؤنڈریز پہ رہنے کی بھی بات آتی ہے پھر آپ دیکھیے کہ کسان کتنی محنت کرتا ہے نا اپنے کھیت کے لیے اس کے اندر بیج ڈالنا اس کو کھودنا کوریدنا پانی ڈالنا یہی ساری ذمہ داریاں ایک مرد سے قوام بنا کے اللہ تعالیٰ نے طلب کی کہ تمہیں اپنے گھر والوں کی فکر فاقہ کرنا ہے اور ان کے لیے حفاظت کرو کسان پانی دیتا ہے اسی طرح شوہر بھی پانی دیتا ہے کسی ناطے سے کہ جس کی وجہ سے ایک عورت جو ہے وہ ہری بھری رہتی ہے تو فرمایا کہ انفسکم ہاں ایک بات پہ خیال رکھنا کہ ان معاملات میں بھی تم اللہ کا ڈر رکھو وتق اللہ اللہ کا ڈر رکھو کیوں کہ جب انسان کو یہ پتہ چل جاتا ہے نا کہ اللہ کا کا ڈر مجھے ہوگا اور اللہ کی ناراضگی بہت بڑی چیز ہے بیوی کے ساتھ اگر میں نے ذرا اونچی نیچی بات کی تو اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھے گا عموماً عورتوں کو یا بیویوں کو کمزور سمجھ کے ان پہ روپ ڈالے جاتے ہیں اور کہاں ہمارے ایسے تعلقات ہیں کہ لوگ اس معاملے میں دیکھیں کہ اللہ کا ڈر ہے تو یہاں اسلام شوہر اور بیوی کے تعلق کو عبادت اور خدا خوفی کی بنیاد پہ قائم کرتا ہے کہ اگر تم اللہ کی حدود کی پابندی کرو گے تو یہ آخرت میں اجر کا باعث ہوگا ایک دن تمہیں اس کے پاس جانا ہے پھر وہاں تمہیں اپنے اعمال کا سلا ملے گا پھر تم دیکھو گے کہ تمہارا یہ معاملہ کس طریقے کا ہے اور وہ روایت بھی بتا دوں صحیح بخاری کی روایت ہے کہ جس کے بارے میں آتا ہے کہ یہود جو تھے تھے کہتے کہ اگر عورت سے ہم بستری کے لیے کوئی پیچھے سے آئے گا تو بچہ بھینگا پیدا ہوگا یعنی اس کی آنکھوں میں نقص ہوگا اس پر رعایت نازل ہوئی کہ تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں سو اپنی کھیتی میں جدھر سے چاہو آؤ یعنی خواہ تم اپنی کھیتیوں میں سامنے کی طرف سے آؤ یا پشت کی طرف سے یا پیچھے سے لیکن حیض کے زمانے میں صحبت کرنے سے بچو یعنی پیچھے کے راستے میں اور حیض کے زمانے میں صحبت کرنے سے بچو تو ہم نے اس پوری آیت میں پھر یہی دیکھا کہ عورت کو صرف اپنے تفریح کے ناطے سے دیکھے اب دیکھیے کہ اس سے زیادہ کسی عورت کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت اور اس دین کی سچائی کا یقین آنے کی کوئی ضرورت ہے کہ جہاں اس کے سراسر اس کے حقوق کی بات ہے مردوں پہ اگر ایک بات کی جاتی ہے تو عورتوں کے لیے تین باتیں کی جاتی ہیں اور ان کے حقوق دلائے جاتے ہیں ایسے ہی معاشرے جو ہوتے ہیں وہ پھر بہترین طریقے سے پنپتے ہیں اور آج بھی اگر ہم اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے یہ سارے معاملات کو دیکھیں تو پھر اس سے زیادہ سے زیادہ اچھے طریقے سے بات کو کیا بھی جا سکتا ہے اور اپنی عملی زندگیوں میں ہم اس کو دیکھیں گے کہ کس طرح سے پھر اس چیز کو محسوس کیا جائے گا آگے دیکھتے ہیں آیت کو آیت نمبر دو سو چوبیس ولا تج اللہ عردت ایمانی کم ان تبرو وتتقو وتسلحو بین الناس واللہ سمیع علیم اور اللہ تعالیٰ کو اپنی قسموں کا نشانہ نہ بناؤ کہ تم بھلائی نہ کرو اور پرہیزکاری نہ کرو اور لوگوں کے درمیان صلح نہ کرو اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے حقیقت یہ ہے کہ زد اور غصے میں انسان کبھی کبھی قسم کھا لیتا ہے کہ میں فلاں آدمی کے ساتھ کوئی نیک سلوک نہیں کروں گا پرانے دور میں عربوں میں اس قسم کی قسموں کا بہت رواج تھا کوئی ایک بھلائی کا کام یا کسی کی اصلاح کا کام نہ کرنے کی قسم کھا لیتے اور جب کبھی ان کو کہا جاتا کہ آؤ اس ہمارے ساتھ یہ کام کرو تو کہتے کہ نہیں ہم قسم کھا چکے ہیں اس آیت کی تفسیر میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روایت لاتے ہیں فرماتے ہیں کہ تم اپنی قسموں کو اس لیے استعمال نہ کرو کہ تم بھلائی کے کام نہ کرو گے بلکہ قسم کا کفارہ ادا کرو اور بھلائی کے ساتھ کام کرتے رہو روایت آپ کے سامنے رکھوں گی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک شخص رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور رات کو اس کو دیر ہو گئی پھر اپنے اہل و ایال کی طرف لوٹا یعنی گھر گیا تو بچوں کو سوتا ہوا پایا اس کے پاس اس کی بیوی کھانا لائی تو اس نے قسم کھائی کہ وہ اپنے بچوں کی وجہ سے نہیں کھائے گا پھر اس لیے کہ مسئلہ ظاہر ہو گیا تو اس نے کھا لیا پھر اس نے صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اس کا عرض کیا یعنی اس کا ذکر کیا آپ کے پاس حاضر ہو کے اس کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا جو شخص کسی بات کی قسم کھائے پھر کسی دوسری بات کو اس سے بہتر پائے تو اپنی قسم کا کفارہ ادا کر دے اور بہتر بات پر عمل کرے یہ صحیح مسلم کی روایت ہے تو بعض مواقع ایسے ہوتے ہیں کہ انسان غصے میں یا چڑ میں آ کے کوئی نیکی کی بات سے رکنے کی بات کرتا ہے اچھے کام سے رکنا تو ویسے ہی بری بات ہے لیکن اللہ کا نام لے کے رکنا یہ تو اور ہی بری بات ہوگی یعنی غصے میں اس قسم کی باتیں نہ کرو بعض لوگ کسی کا رشتہ کرواتے ہیں پھر وہ رشتہ نپتا نہیں اس شخص کو خوب باتیں سننا پڑتی ہیں پھر اس کے بعد وہ لوگ کیا کہتے ہیں میں نے تو قسم کھائی آج کے بعد کسی کا رشتہ نہیں کراؤں گی یا کسی کا معاملہ دیکھا اچھا کرنے کی نیت ہی برا ہو گیا تو کہتے ہیں آج کے بعد میں کسی کی بھلائی نہیں چاہوں گی تو اس قسم کی باتوں سے اسلام ہمیں روکتا ہے کہ تم اس طرح کی بیکار باتیں نہ کرو بعض دفعہ دیکھا گیا کہ لوگ اپنی زبان کا اتنا غیر ضروری استعمال کرتے ہیں سگے بہن بھائیوں کے بارے میں قسمیں کھا لیتے ہیں میں شکل نہ دیکھوں گی میں ان کی قبر پہ نہیں آؤں گی میں ان کے بیچ میں صلح نہیں کروں گی میں فلاں سے بات نہیں کروں گی پہلی بات ہے کہ ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے اگر کر لی ہیں تو پھر اس کا کفارہ دو اور انسان قسم کو توڑ دے یعنی اس سے مراد کیا ہے کہ اللہ کی قسمیں زیادہ نہ کھاؤ قسم دیکھیے کہ کھا لی اور اب اس کے بعد آپ نے اپنے اختیار کسی اور کو دے دیا اب اگر اس سے رکنا ہے تو آپ کو کفارہ دینا پڑے گا کیا دیا جائے یعنی قسم کا کفارہ کیا ہے ویسے تو صورت معاہدہ میں تفصیل سے یہ بات آئے گی لیکن یہاں آپ کے سامنے رکھتی ہوں اس چیز کو کہ اگر کسی نے کوئی ایسی بیکار قسم کی قسم کھا بھی لی تو اب کیا کرے کفارہ دے پہلی صورت کیا ہوتی ہے دس مسکینوں کو کھانا کھلانا یہ نہ ہو سکے تو کپڑے پہنانا ان کو یہ نہ ہو سکے تو تیسری چوائس ہوتی ہے ایک غلام کو آزاد کرنا اور چوتھی صورت یہ ہے کہ اگر ان سب میں کچھ بھی نہیں ہوتا تو پھر تین روزے رکھے جائیں گے ہاں لیکن کچھ قسمیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو انسان بغیر سوچے کھا لیتا ہے بالکل اس کو پر پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میں کیا بول رہا ہوں یعنی بعض لوگ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں کہ جس کا کوئی مقصد نہیں ہوتا تو اس کے لیے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور ادب سکھایا اور وہ کیا کہ لا اللہ نکم و لا کسبت کلو بھکم و اللہ حلیم اس میں اللہ تعالیٰ نے لغ قسموں کی بات کی کہ تم اپنے آپ کو ایسی چیزوں سے نہ روکو اللہ تعالیٰ تمہاری بے ارادہ قسموں پر تم کو نہیں پکڑتا مگر وہ اس کام پر پکڑتا ہے جو تمہارے دل کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور تحمل والا ہے قسم کی تین قسمیں ہوتی ہیں ایک ہوتی ہے لغ قسم جو انسان آتن کھاتا ہے جس کے اندر نیت نہیں ہوتی اسی کا یہاں ذکر ہے ایسی قسم اگر کھا لی جائے تو اس کا کوئی کفارہ نہیں معاف ہے لیکن ہر وقت بات بات میں قسم نہیں کھانی چاہیے یہ ایسی جیسے کچھ لوگ آپ دیکھیے کہ عرب ممالک میں جو لوگ ہوتے ہیں تو بات بات پہ کہتے نا واللہ للہ باللہ تو یہ سارے اس قسم کے الفاظ ہوتے ہیں تو یہاں اسی کا ذکر ہے کہ لا یعاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم اللہ تعالیٰ تمہیں لغو معاملات میں نہیں پکڑے گا یہ ہے اللہ کی رحمت تم نے بلا ارادہ کیا وہ بھی معاف کر دے گا لیکن دوسری قسم کیا ہوتی ہے ارادے سے کھائی مثلا یہ کہا کہ میں قسم کھاتی ہوں کہ میں آج کے بعد فلاں جگہ نہیں جاؤں گی کوئی ایسا کام جو انسان کرتا ہے لیکن پھر اس وقت نہ کرنا چاہے نیت تھی دل میں اور قسم بھی کھا لی کسی کے گھر نہیں جاؤں گی اس کے لیے یہ ہے کہ اس کو توڑ دیا جائے اور کفارہ ادا کیا جائے جس کا ذکر ابھی کیا اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا تیسری قسم ہوتی ہے جھوٹی قسم جب قسم کھا رہے ہیں اس وقت بھی پتہ ہے جھوٹ ہے مثلا عموماً تجارت میں ایسی قسمیں ہوتی ہیں اللہ کی قسم اتنا تو مجھے گھر سے بھی نہیں پڑتا اللہ کی قسم اس میں تو میرا نقصان ہوگا خرچہ بھی پورا نہیں ہوگا یا اس طرح کی جھوٹی باتیں کہنا تو یہ ساری قسمیں کبیرہ گناہ ہیں اس کا کفارہ نہیں ہے ہاں اس پہ توبہ کرنے کی ضرورت ہے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی جائے کہ میں ایسا معاملہ نہیں کروں گا بلکہ میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے آپ کو بہتر سے بہتر معاملہ رکھنے کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھوں گا آپ دیکھیے کہ انسان کی کتنی خوبصورت تربیت کی جاتی ہے نا اس میں کہ تم اپنے آپ کو قابو میں رکھو اپنی زبان پہ کنٹرول کرو ہر وقت بات کرتے رہنا ہر وقت ہی بولتے رہنا یہ کوئی درست بات تو نہیں ہے واللہ غفور حلیم کیا بتا دیا کہ یہ اللہ کا تحمل ہے کہ وہ تمہاری بہت بڑی بڑی باتوں پہ بھی تمہیں نہیں پکڑتا کیونکہ اب دیکھیے کہ خیال اور ارادے میں فرق ہوتا ہے نا آپ ایک چیز کو اپنے اوپر خود ہی حرام کر لیں وہ آپ کی مرضی ہے لیکن اللہ تعالیٰ انسان کی نیت کو دیکھتا ہے اب آپ کہیں گے کہ ایک دم بات تو عورتوں کے مسائل کی ہو رہی تھی اور قسم کی کہاں سے آ گئی اور بعض لوگ ان چیزوں پہ الجھ کے کہتے ہیں کہ نوزب اللہ قرآن پاک میں رب نہیں ہے تو ربط بہت ہے کیونکہ اصل میں یہاں سے یہ جو قسم کھانے والی آیت ہے نا نمبر جو آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں جی آیت نمبر 224 بظاہر ہمیں نہیں لگتا لیکن یہاں سے طلاق کا موضوع شروع ہو گیا طلاق بھی تو اصل میں ایک قسم ہی ہے نا اب یہاں سے آپ دیکھیں گے کہ گریجولی چھوٹی سے لے کے بڑی طلاق کی طرف بات ہوئی پہلے عام طور پہ بات کر دی نیکی سے نہ رکو قسم کھا کے پھر دوسری بات کر دی بے مقصد قسمیں جو کھاتے اس اللہ تعالیٰ نہیں پکڑے گا اور اب ایک خاص قسم کی قسم کا ذکر ہے اور وہ کیا نیو مِن نِسَائِهِمْ وہ لوگ جو اپنی بیویوں سے قسم کھا لیتے ہیں کس چیز کی کہ ان کے پاس نہیں جائیں گے یعنی ان سے جنسی تعلق قائم نہیں رکھیں گے کیا ہوگا اربعتی اشہر انتظار کرنا ہے ان عورتوں کو چار مہینے کس بات کا ان کے پلٹنے کا کہ مرد تعلق قائم کر لے رجوع کر لے اس کے بعد فائن فا پھر وہ پلٹ آئیں یعنی رجوع کر لیں تعلق قائم کر لیں فاؤ کا یہ مطلب ہوگا تو الرحیم تو اللہ تعالی بخشنے والا اور مہربان ہے لیکن اگر نہیں لوٹتے نہیں پلٹتے تو کر لیں ارادہ کر لیں پختہ کہ نہیں اب رکھنا نہیں اب طلاق دینی ہے پہلے قسم کھا کے الگ ہوئے تھے لیکن اب بالکل طلاق کی نوبت آ گئی تو علیم تو بے شک اللہ تعالی خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے یہاں سے باضابطہ طور پہ طلاق کا موضوع شروع ہوتا ہے جس کی سب سے ہلکی نوعیت ایلا کرنا ہوتا ہے یہ جو لفظ ہے نا یو لونا اسی کے اندر لفظ ایلا چھپا ہوا ایلا کسے کہتے ہیں جو مرد اپنی عورت سے تعلق قائم نہ رکھنے کی قسم کھا لے اسے شریعت میں ایلا کہتے ہیں ایلا کی مدت کتنی ہے انتہائی مدت چار مہینے کیوں چار ماہ کی مدت کیوں یعنی ایک مرد اگر بیوی سے یہ کہے کہ میں تم سے تعلق نہیں رکھتا تو اس کی صورت کیا ہے کہ چار مہینے اس کی حد ہے اس کے بعد یا تو مرد کو رجوع کرنا پڑے گا نہیں تو پھر طلاق دینی پڑے گی اگر وہ خود طلاق نہیں دیتا تو پھر عورت طلاق کا مطالبہ کر سکتی ہے یہ کیوں حکم دیا گیا چار ماہ کا اس لیے کہ عورت کی فطری خواہشات اور اس کی قوت برداشت کا خیال رکھا گیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک رات اپنے شہر میں گشت کیا جب یہ حکمران تھے انہوں نے دیکھا کہ ایک گھر سے کچھ گنگنانے کی آواز آ رہی ہے جب کان میں بات پڑی تو پتہ چلا کہ کوئی ایک عورت ہے جس کا شوہر اس کے پاس نہیں تو وہ اس کو مس کرتی ہے اس کو یاد کرتی ہے اور کچھ اشار گنگناتی ہے اگلے دن اپنی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے جو کہ ازواج متحرات میں سے بھی تھی کہنے لگے کہ یہ بتاؤ کہ ایک عورت اپنے شوہر سے زیادہ سے زیادہ کتنی دیر دور رہ سکتی ہے اشارہ تھا ان کا کہ جنسی ضرورت کی طرف کہ ایک عورت کو کب ضرورت محسوس ہوتی ہے اپنے شوہر کی انہوں نے بتایا کہ چار ماہ چار مہینے کی مدت ہے کہ عورت اس سے زیادہ برداشت نہیں کر سکتی اسی سے آپ کو معلوم ہے کہ اگلے دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک قانون بنایا اور اعلان کر دیا کہ آج کے بعد کوئی مجاہد جو جہاد کے لیے گیا ہے اور وہ شادی شدہ ہے تو چار ماہ سے زیادہ نہیں رکے گا اس سے پہلے واپس آئے گا یعنی اس کو چھٹی ملے گی اور اس کی جگہ دوسرا مجاہد ہوگا یعنی ایک عورت کے گنگنانے نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایسا قانون بنوا دیا کہ جس کی وجہ سے بعد میں ساری عورتوں پہ رحمت ہوئی تو اس سے کیا پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کسی کے اوپر بھی کوئی زیادتی نہیں کرتے اور عورتوں کو برابر کے کیا مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ زیادہ حقوق دیے جاتے ہیں اس کے بارے میں ایک روایت آپ کے سامنے رکھوں گی صحیح بخاری کی ہے کتاب الطلاق میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں سے ایلا کر لیا یعنی پاس نہ آنے کی قسم کھائی اور یہ اور روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اس موقع پہ تھا کہ جب دوسرے لوگوں کے دیکھا دیکھی آپ کی کچھ بیویوں نے بھی مطالبہ کیا تھا کہ ہمیں دنیا کی تعیشات یعنی و عشرت کا سامان چاہیے تو آپ نے ان سے لیدگی کی اس وقت آپ کے پاؤں میں موچ آئی ہوئی تھی آپ نے انتیس یعنی ٹوینٹی نائن ڈیز تک اوپر اپنے گھر کے بالا خانے میں قیام کیا جب انتیس دن ہوئے تو نیچے آئے تو لوگوں نے آپ سے کہا کہ آپ نے تو ایک مہینے کی قسم کھائی تھی تو آپ نے فرمایا کہ مہینہ انتیس دن کا بھی ہوتا ہے اس سے کیا پتا چلا کہ اللہ کے نفس سلم کے ذریعے سے جہاں باقی چیزیں امت کے سامنے آ رہی تھی تو ایک موقع ایسا سامنے رکھتے ہوئے آپ نے بھی اپنی بیویوں سے یہ عمل کیا تاکہ پتہ چل جائے کہ اگر کچھ حالات ایسے ہوں جب بیویاں بہت زیادہ شوہروں کو تنگ کریں یا وہ مرد نیک تباہ ہے اور بسانا چاہتا ہے لیکن عورت بہت ہی زیادہ یعنی اس کے قابو میں نہیں آ رہی تو ایک دم طلاق نہ دے بلکہ اس کے ساتھ اس طرح وقتی طور پہ جدائی قائم کرے تاکہ اس کا شور بیدار ہو اگر اچھی عورت ہوگی سمجھ جائے گی کہ اب معاملہ بگڑنے والا ہے تو درست ہو جائے گی اور اگر نہیں صحیح ہوگی تو پھر اس کے بعد آگے دوسرے راستے بھی کھل جائیں گے یعنی یہ اصل میں ایک ذہن سازی ہے اس چیز کی ہمارے ہاں عموماً پہلے ہی غصے پہ بلکہ کھانے میں نمک تیز ہونے پہ طلاق طلاق طلاق بول دیا جاتا ہے اسلام نے گھروں کو بچانے کے لیے جو اختمام کیے تو اس میں یہ ایلا کی جو بات ہے یہ بھی بہت ہی یعنی ہم سب کے لیے قابل غور ہے اور آپ نے آپ کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کس طرح سے ہم اللہ کے دین پہ عمل کرتے جائیں گے زندگیاں خوبصورت سے خوبصورت ہوتی جائیں گی اور اگر ہم نے اللہ کے دین کو پیچھے ڈالا تو یاد رکھیے کہ خود اپنے ہی لیے مشکلیں کھڑی کریں گے یہی جو موقع تھا جب آپ نے یہ ایلا کیا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بارے میں بہت ہی پیاری روایت ایک نقل کرتی ہیں کہتی ہیں کہ جب انتیس راتیں گزر گئیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے یعنی بیویوں سے ملنے میں مجھ سے آغاز کیا میں نے عرض کیا اللہ کے رسول آپ نے تو ہمارے پاس آنے کے لیے ایک مہینے کی قسم کھائی تھی حالانکہ آپ انتیس دن کے بعد تشریف لے آئے یعنی ایک ایک دن گن رہی تھی کیونکہ اس وقت کوئی کیلنڈر نہیں ہوتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہینہ کبھی کبھی انتیس دن کا بھی ہوتا ہے پھر فرمایا اے عائشہ رضی اللہ عنہ میں تجھ سے ایک معاملہ پیش کرنے والا ہوں تجھ پر اس میں جلدی نہ کرنا لازم ہے یہاں تک کہ تو اپنے والدین سے مشورہ لے لے یعنی کہ میں ایک تمہارے سامنے آپشن رکھتا ہوں مجھے فوراً جواب نہ دینا اپنے ماں باپ سے مشورہ کرنا پھر آپ نے میرے سامنے وہ آیت تلاوت کی یا ایوہ یو ازواجک سے لے کے اجرن عظیمہ تک کی آیت ہے کہ جس میں اختیار دیا گیا تھا آپ کی بیویوں کو کہ چاہیں تو آپ کے ساتھ رہیں لیکن پھر اسی تنگی ترشی میں رہیں گی اور اگر چاہتی ہیں کہ عیش لینی تو میں آپ لوگوں کو بہت سارا ساز و سامان دے کے رخصت کر دوں گا تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کی قسم آپ جانتے ہیں کہ میرے والدین مجھے کبھی بھی آپ سے جدا ہونے کا مشورہ نہ دیں گے میں نے کہا میں اس معاملے میں اپنے والدین سے کیا مشورہ کروں گی میں تو اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کے گھر کا ارادہ کرتی ہوں سبحان اللہ چھوٹی سی عمر کی عائشہ تھی شاید سترہ سال کی عمر میں بیوہ بھی ہو گئی کتنی سمجھ ہے کہا کہ اللہ کے نبی آپ کو چھوڑ کے دنیا مانگوں گی میں اسی طرح رہنے میں راضی ہوں صحیح مسلم کی یہ روایت ہے تو لہٰذا ایلا کے جب مدت گزر جائے تو کیا معاملہ ہوگا عدت گزرتے ہی ایک طلاق خود بخود واقع ہو جاتی ہے یہ طلاق بائن ہوگی دونوں چاہیں تو دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں یعنی ایلا کے چند مسائل تاکہ خدا نخواستہ کبھی ایسی بات ہو جائے تو ہمیں معلوم ہو اس میں یہ ذہن میں رکھیے گا کہ کسی شوہر کا یہ کہنا کہ میں تم سے نہیں بولتا یہ ایلا نہیں ہے اس میں سراسر قسم کھانے کی ضرورت ہے یعنی قسم کھائے گا پھر ہوگا اور یہ مسئلہ بھی اختلافی ہے کہ کیا خود طلاق ہوگی کہ نہیں ہوگی دونوں قسم کی رائے ملتی ہیں لیکن اگلی آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اب اس کے بعد عظم طلاق کا کرنا ہے تو پھر طلاق جو ہے وہ دی جائے گی اس کی چند باتیں صرف پوائنٹ کی صورت میں لکھ لیتے ہیں ایلا کی میکسیمم مدت کتنی ہے چار مہینے ایک دن کا بھی کھایا جا سکتی ہے قسم ایک گھنٹے کی بھی کھائی جا سکتی ہے اور کسی بھی معاملے میں لیکن اگر مرد کھا لے تو بیوی بی کو اس کا ساتھ دینا چاہیے چار ماہ تک انتظار کرے گھر میں ہی رہیں گے کوئی طلاق نہیں ہوئی لیکن یہ ہے کہ اگر اس چار ماہ کے بیچ میں کسی بھی وقت مرد آنا چاہے پاس آ جائے اور قسم کا کفارہ دے دے یعنی اب یہ نہیں کہ ایک دفعہ کہہ دیا تو اب بات نہیں بدل گئی پیچھے چونکہ قسم کی آیت بتا دی گئی کفارہ دے کے بیوی کے ساتھ تعلق کر سکتا ہے اور آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایلا کیا تھا آپ نے اپنی بیویوں کو ادب سکھانے کے لیے کیا تھا اذیت دینے کے لیے نہیں کیا تھا کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ایک روایت میں آتا ہے لا درا ولا درار کسی کو نقصان پہنچانا اور خود نقصان اٹھانا جائز نہیں ہے اب یہ کہ اگر ایلا کی مدت گزر گئی اس دوران شوہر نے بیوی سے جنسی تعلق قائم نہیں کیا تو عورت حاکم کے پاس جا کے مطالبہ کر سکتی ہے یعنی کورٹ میں جائے گی پھر شوہر یا تو رجوع کرے گا یا طلاق دے گا کیونکہ آیت میں آگے نا فن فاؤ فن اللہ الرحیم لیکن الطلاق فن اللہ علیم ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں صحیح بخاری کی روایت ہے ایزا مدت اور باۃ اشخر جب چار ماہ گزر جائیں تو مرد کو قید کیا جائے یہاں تک کہ طلاق دے دے یہ صحیح بخاری کے لفظ ہیں یعنی پھر بھی کوئی نہیں کرتا اور پھر بھی ساتھ نہیں رکھتا تو یہ معاملہ ہے چار ماہ گزرنے پر پابندی کے باوجود اگر طلاق نہیں دیتا تو حاکم وقت اورر کی طرف سے طلاق دائر کرے گا اب اگر اس صورت میں مرد طلاق دینا چاہے تو اس کی مرضی ہے کہ وہ رجعی طلاق دے یعنی پھر اس کے بعد تھوڑے سے احکامات آگے جو آپ کو انشاءاللہ طلاق کے موضوع میں سمجھ آئیں گے پھر بات سمجھ آئے گی پھر ایلا کے نتیجے میں متعلقہ عورت پر طلاق کی عدت بھی ہوگی تین حیض تک جو انشاءاللہ اگلی آیتوں میں ہم دیکھیں گے آپ دیکھیے کہ یہ سب کچھ کیا ہے کہ اسلام اس تعلق کو کتنا لیگل کرتا ہے ہر وقت نہیں کہ جس کا جو دل چاہے بول دے منہ میں آئے تو بول دیا کہنے کو دل چاہا تو کہہ دیا بلکہ حقوق کی بات ہے ایک ایک چیز کے بارے میں سامنے رکھا گیا کہ دیکھو تم ایسا نہ سمجھو کہ تم پہ کسی کی کوئی نظر نہیں کسی کی نگاہ نہیں اللہ تعالیٰ تمہیں اس معاملے میں بھی رہنمائی کرتا ہے پھر آپ دیکھیے قانونی رشتہ ہونے کے ساتھ ساتھ قلبی رشتہ بھی ہے اور قلب کیا ہے بدلتا رہتا ہے بگاڑ آ جاتا ہے کبھی خوشی ہوتی کبھی غم لیکن اگر مزاج میں غصہ ہو تو بدمزگی انتہا کو پہنچ جاتی ہے اور بعض دفعہ انسان اس بدمزگی پر اللہ کو گواہ بنا لیتا ہے اور قسمیں تک کھا لیتا ہے کہ اب میں یہ کام نہیں کروں گا اور اس طرح کا معاملہ نہیں کروں گا تو فرمایا وہ لوگ جو عورتوں سے قسمیں کھا لیتے ہیں کس چیز کی تعلق نہ رکھنے کی اب کیا کریں وہ عورتیں تربس عرب اشہر چار مہینے انتظار کریں گی فعن فا پھر اگر شوہر رجوع کر لے فعن اللہ غفور الرحیم تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے یعنی اس مرد کو معاف کر دے گا اس پہ رحمت کر دے گا لیکن اور اگر وہ عزم کر لیں طلاق کا اللَّهَ اللہ علیم تو پھر اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے آپ دیکھیے کہ بعض دفعہ جہالت اس حد تک بڑی ہوتی ہے کہ لوگ ان معاملات میں حرام حلال کا فرق بھی نہیں کرتے ایک خاتون تھیں تو مسئلہ انہوں نے پوچھا کسی سے کہ کہتی ہیں کہ میری شادی ہوئی پھر شوہر نے مجھے اسی رات کہا کہ میں تجھے طلاق دیتا ہوں اب ذرا سوچئے پہلے دن طلاق کی بات کیوں ہوئی کوئی بہت بڑی بات ہوئی ہوگی نا ایک دم تو کوئی نہیں دیتا کوئی مخالفت ہوئی ہوگی کوئی تو تکار ہوئی یا کیا ہوئی کہتی ہیں اگلے دن انہوں نے ذکر کیا گھر میں یا خاموش رہیں دوسرے دن پھر اس نے یہی معاملہ کیا جب دو تین دفعہ یہی معاملہ ہوا تو انہوں نے گھر میں ذکر کیا تو انہوں نے کہا چھوڑو اس کی تو عادت ہے اور وہ کہتی ہیں کہ میں اس کے ساتھ کتنے سال سے رہ رہی ہوں تین چار بچے ہو چکے ہیں اور مجھے کئی بار یہ طلاق دے چکا ہے یعنی آپ دیکھیے کہ یہ ہے جہالت کی انتہا عورت کو کیا سمجھا ایک بے جان چیز ایک بے حص چیز اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے حقوق مقرر کر دیے یہ نہیں کہ پڑی رہو بیٹھی رہو یہی بلکہ خاص حد تک بس اس کے بعد اب تم بات نہیں کرو گی اب اس کے بعد عورت کو اللہ تعالیٰ نے پوری فیور دی سراسر سر آپ دیکھیے کہ یہ نجی معاملہ نا پرسنل میٹر ہے کسی کا شوہر بیوی کا لیکن چار ماہ کے بعد اب یہ پرسنل نہیں رہا یہ ہیں ویمن رائٹس اس پہ اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر کر سکیں عورتیں وہ کریں لیکن جہاں دین ہی نہیں جہاں احکامات کا پتہ ہی نہیں پھر وہ کیا کریں پھر آپ دیکھیے غور کیا آپ نے پلٹ آئیں تو اس کے بعد کیا ہوا غفور الرحیم اللہ تعالیٰ کی صفت آئی بخشش کی بات ہے نا رجوع کر لو کوئی بات نہیں دل میلا ہوا تھا دل بدل لو دل کھٹے ہو گئے تھے ٹھیک ہو جائیں گے لیکن وائن الطلاق طلاق پہ بات آئی تو بعد میں کیا کہا علیم دھمکی کا انداز ہے نا پھر اللہ دیکھ رہے جان رہے پھر تیار رہنا دیکھنا کس نے کس پہ زیادتی کی ہے کل اللہ تعالیٰ تم سے پوچھے گا اس کے بارے میں اور یہ جو لفظ ہے تربس انتظار کریں عورتیں تو کس چیز سے انتظار کریں گی دوسرے نکاح سے اور پھر آگے ایک اور آئے کہ جس کے اندر بہت ہی واضح انداز میں اس موضوع کو چھیڑا گیا اور وہ کیا ہے والمتلقات يتربصن بانفسهن ثلاثه قروا اور طلاق یافتہ عورتیں تین حیض تک یا تین توہر تک اپنے آپ کو روکے رکھیں ولا يحل لهن اور ان عورتوں کے لیے یہ بات حلال نہیں کیا کہ ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن کہ وہ اس چیز کو چھپائیں جو اللہ نے ان کے رحموں میں رکھی ہے کیا چیز بچہ یہاں سے عورت کی عدت کی بات ہے پہلی چیز کیا پتہ چلی کہ جس عورت کو طلاق مل جاتی ہے تو تین حیض یا تین توہر تک رکے گی تین مہینے کی عدت ہوگی دوسری بات پتہ چلی کہ پیٹ میں اگر بچہ ہے تو چھپائیں گی نہیں اظہار کریں گی کیوں کہ بچے کا پیٹ میں ہونا یعنی عورت کا پریگننٹ ہونا عدت پہ اثر انداز ہوتا ہے عام حالات میں تو تین مہینے کی بات ہے لیکن پریگنسی ہو جاتی ہے تو وضع حمل یعنی ڈیلیوری تک ایسا معاملہ جو ہے وہ ڈیلے کر دیا جاتا ہے چاہے ایک مہینے بعد ڈیلیوری ہو جائے دو دن بعد ہو جائے یا آٹھ نو مہینے بھی لگ جائے پھر عدت کہاں تک ہے بچے کے پیدا ہونے تک اس حکم کو کون مانے گا ان کن نہ یو بلّہ ولیوم الاخر اگر ہیں وہ ایمان والیاں اللہ پر اور یوم آخرت پر یعنی یہ حکم وہی مانے گا جس کا اللہ پر بھی ایمان ہے اور آخرت کے دن پر بھی ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے ہر کام کو دیکھ رہا ہے اور مجھے بدلے ملیں گے اچھے کام کرنے کے یا برے کے یہاں تک طلاق کی بات کی پھر اس کے بعد فرمایا وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ فی ذالک اور ان کے شوہر زیادہ حق رکھتے ہیں ان کو لوٹا لینے کے کب فی ذالک اس میں ذالک کے نیچے کیرو لگائیے اور لکھیے عدت کے درمیان ذالک کا اشارہ عدت کی طرف ہے کہ عدت کے دوران تین مہینے کے دوران یا پریگننسی کے پورے عرصے کے دوران شوہر واپس کر سکتے ہیں لے سکتے ہیں رجوع کر سکتے ہیں لیکن شرط ہے ایک وہ کیا ان ارادو اسلح اصلاح کا ارادہ ہو حالات کی درستگی کا ارادہ ہو یہ نہ مراد ہو کہ اور ظلم کر لیں بھی کچھ کثر رہ گئی تھی بلاؤ اس کو دوبارہ گھر میں کچھ اور تکلیف دیتے ہیں کچھ زیورات اس کے پاس رہ گئے تھے واپس لے دیں چار دن بلاؤ اچھے حال میں رکھو پھر وہ سب چھین لو اور پھر واپس بھیجو یہ نہیں ہاں ارادہ ہو اصلاح کا اور یہ ساری بات کیوں ہے اس لیے کہ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ان عورتوں کے ویسے ہی حقوق ہیں جیسے مردوں کے حقوق ہیں ان عورتوں کے ذمہ معروف طریقے سے یعنی عورت اور مرد کے حقوق برابر ہیں ہاں فرق کیا ہے عَلَيْهِنَّ دروجہ مردوں کو بس ایک درجہ حاصل ہے وہ کون سا درجہ ہے مرد کا درجہ عورت پہ کیا ہے ویسے تو برابری ہے لیکن ایک درجہ کیا زیادہ ہے کہ مرد طلاق دے سکتا ہے اور طلاق دے نہیں سکتی ہاں مانگ سکتی ہے یہاں بھی کچھ نہ کچھ حد تک تو برابری ہو ہی گئی لیکن پھر درجہ کیا ہے مرد رجوع کر سکتا ہے جب چاہے بیوی کے ساتھ عدت کے دوران اس سے تعلق قائم کر سکتا ہے عدت کے دوران اگر مرد نے رجوع کر لیا تو بیوی انکار نہیں کر سکتی منع نہیں کر سکتی ہاں یہ الگ بات ہے کہ جو ہی عدت ختم ہوئی اب گیند عورت کے کوٹ میں آ گئی چاہے تو مان جائے چاہے تو انکار کر دے چاہے تو اس رشتے کو قبول کرے چاہے تو نہ کرے برابری کے ساتھ ایک درجہ بلند کر دیا کہ بس ایک بات کا فرق رکھنا اور وہ کیا ہے کہ مرد کو اللہ تعالیٰ نے بس ایک حساب سے آگے کر دیا واللہ عزیز حکیم جو ہی مرد کو ایک درجہ زیادہ دینے کی بات ہوئی تو ساتھ ہی ڈرا بھی دیا کہ او مردو تم اس حق کو زیادہ استعمال کرتے ہوئے ڈرنا کیوں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ غالب بھی ہے تم اگر آج اس عورت پہ غالب ہو تو اللہ تعالیٰ تم پہ غالب ہے وہ تمہیں اور زیادہ پکڑ سکتا ہے اور تمہارے ساتھ معاملہ سختی کا کر سکتا ہے اور حکیم کا لفظ کیوں آیا کیوں کہ نہیں پکڑتا یا اس نے یہ جو احکامات دیے ہیں وہ کیوں دیے ہیں تاکہ تم ان کو اچھے طریقے سے استعمال کرو یعنی یہ باتیں یہ ساری چیزیں جذباتی نہیں ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر تم سب کے لیے فائدہ رکھا ہے اور حقیقت کے ساتھ دیکھا جائے تو ایک گھر کو جوڑنے میں جتنا خوبصورت یہ رویہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے سکھا دیا شاید ہی ایسا کوئی دوسرا طریقہ انسان کو نظر نہ آئے تو یہ ایک خلاصہ تھا اس آخری آیت کا اب آپ دیکھیے کہ اس آیت کو اگر ہم دیکھ لیتے ہیں پہلی بات ہے کہ عورتیں تین حیض تک اپنے آپ کو روکیں گی دوبارہ نکاح نہیں کریں گی اور اس معاملے کو یعنی پوسٹ پون کر دیا جائے گا کہ ابھی کوئی ایسا معاملہ نہ ہو کہ جس کی وجہ سے عورت کسی اور جگہ معاملہ کرنے لگے میں اب اس کی چند روایات آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی کہ یہ آیتیں کب نازل ہوئیں اور اس میں کیا حکم تھا ہمارے لیے اس کے بارے میں ایک روایت آپ کے سامنے رکھوں گی ابو دعود کی اسما یزید انصاریہ تھی یہ صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورت کو طلاق دی جاتی تھی لیکن متعلقہ عورت کے لیے عدت نہیں تھی اس پر اللہ تعالیٰ نے طلاق کے لیے عدت نازل فرمائی کون سی کہ عورت تین تک انتظار کرے گی اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ سے کیا مراد ہے پہلی بات یہ ہے کہ کرو کا لفظ جو ہے یہ حیض کے لیے بھی آتا ہے اور توہر کے لیے آتا ہے جیسے کہ ہم لفظی وضاحت میں دیکھ چکے بات صرف چھ یا سات دنوں کی ہے اگر ہم کرو سے مراد لیں پیریڈ مثال دیتی ہوں آپ کو ایک پریکٹیکل اگزامپل سے کہ یکم جنوری کو کسی عورت کو طلاق ملی جبکہ وہ پیریڈ سے فارغ ہوئی تھی اب اس کے بعد یہ کہ اگر اگلے مہینے اس عورت کو پیریڈز آتے ہیں تو یہ اس وقت سے پہلے کا جو وقت ہے یہ توہر کا وقت کہلاتا ہے دو حیض کے درمیان کا عرصہ توہر کہلاتا ہے عموماً چھبیس ستائیس دن کا ہوتا ہے اب اگر ہم اس سے مراد لیتے ہیں کہ توہر تین توہر تو اس سے مراد کیا ہے کہ عورت پاکیزہ ہو جائے پیریڈز ختم ہونے تک اس کی عدت چلے گی یعنی آج پیریڈز ہوئے تو آج ہی عدت ختم نہیں ہوگی بلکہ پیریڈ ختم ہونے کا دن بھی رہے گا دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ نہیں اس سے مراد ہے پیریڈ تو اس سے کیا ہے کہ جس دن تیسرے پیریڈ شروع ہو گئے اسی دن اس کی عدت ختم ہو جائے گی بس اتنی سی بات ہے اس میں تو دونوں میں گنجائش موجود ہے اللہ تعالیٰ نے ایسے قانون جو بنائے وہ ہم سب کے لیے سہولت والے بنائے تو اس میں کرنا کیا ہے تربس عورت انتظار کرے گی کس چیز سے روکے رکھیں گی پہلی بات ہے اپنے جذبات پر قابو کریں گی دوسری جگہ شادی نہیں کریں گی اور اسی شوہر کے ساتھ رہنے کی کوشش کریں گی نبھا کی کوشش کریں گی اور تیسری بات یہ کہ اگر پیٹ میں بچہ ہے تو اس کو چھپائیں گی نہیں پریگنینسی جو ہے وہ ظاہر کی جائے کیوں مثال ہے کہ اگر بچہ پیٹ میں ہو اور وہ عورت کسی دوسری جگہ نکاح کر لیتی ہے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا نصب میں اختلاط اگر آپ ایک چھوٹی سی بات ذہن میں رکھ لیں تو ساری باتیں واضح ہو جائیں گی اور وہ کیا ہے کہ اسلام نصب بچانا چاہتا ہے زنا سے لے کے یہ طلاق کے اور احکامات جتنے بھی ہیں عدت کے مسائل اور روکنے کی بات یہ کیوں ہے تاکہ ایک کا بچہ دوسرے کے نام نہ لگ جائے آج جن سوسائٹیز نے اس قانون کو چھوڑا نتیجہ کیا ہوا آج آپ کے سامنے ہے کہ بہت ساری جگہ پہ فارمز کے خانے میں سے باپ کا نام بھی ختم کرنا پڑا خود نہیں پتا کہ وہ کس کے آج پھر انسانیت اسی جہالت کا شکار ہو گئی جس میں اسلام سے پہلے تھی ایک روایت ہے اسماعیل بن عبداللہ غفاری نے اپنی بیوی فتیلہ کو وسلم کے عہد میں طلاق دی اور اس کا حاملہ ہونا ان کو معلوم نہیں تھا کہ عورت پریگنٹ ہے بعد میں معلوم ہوا تو انہوں نے رجوع کر لیا اس کے بعد ان کی بیوی نے بچے کو جنم دیا جس میں وہ خود مر گئیں اور ان کا بچہ بھی مر گیا اس پر رعایت مبارکہ نازل ہوئی ول مت القاتی سلاست کرو یعنی وہ عورتیں جو حاملہ نہ ہوں وہ تین حیض تک عدت گزاریں گی یہ علامت سیوتی کی کتاب ہے لباب النقول فی اسباب النزول اس کے اندر روایت ملتی ہے یعنی اس دور میں جیسے جیسے حالات آتے تھے ویسے ویسے پھر آیات نازل ہوتی جاتی تھی اور یہ بھی قرآن پاک کی ایک خوبصورتی ہے کہ اس میں عمومی قسم کے مسائل کیوں ہیں کیونکہ یہ حالات کے مطابق نازل ہوئیں اب یہ جو بات کہی گئی کہ ولا یل الحتم نہ ما خلق اللہ ان عورتوں کو اس چیز کی اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنے رحموں میں بچوں کو چھپائیں ان کن یومن نہ بلّہ اگر اللہ پر اور آخرت پر ایمان ہے تو بچے کو پیٹ میں نہ چھپائیں کیونکہ بعض عورتوں کو مشکل لگتا ہے اتنی لمبی عدت گزاریں گے لوگوں کو پتا چلے گا بچہ ہونے والا ہے پھر اتنی دیر نہیں تو بہتر ہے کہ بچے کو چھپا لیں تو یہ جائز نہیں بولت اس عدت کے دوران بچے کی ولادت سے پہلے دونوں صورتوں میں اگر شوہر پلٹانا چاہیں تو وہ زیادہ بہتر ہے انارن اور پھر جو فرمائے والی ہند نہ بل بالمعروف یہ عربی کی لغت کے اعتبار سے اتنا مکمل جملہ ہے کہ آپ اس کا لفظی ترجمہ جب یاد کریں گے نا تو آپ کو اندازہ ہوگا اس میں عورت کے حقوق کی بھی بات کی گئی مرد کی ولا ہننا اور ان عورتوں کے لیے مونس کی ضمیر ہے مثل اللہ زی بالکل برابر ہے اللہ زی اس چیز کے کس چیز کے علیہ ہننا اوپر ان کے لی تھا تو واسطے اور اللہ ہو گیا تو خلاف علی ہند بالمعروف کیا ہے کہ عورتوں کے اوپر مردوں کے حقوق ہیں سوال پیدا ہوتا ہے کہ عورتوں کے مردوں پہ اور مردوں کے عورتوں پہ کیا حقوق ہیں اور ساتھ ہی رجا رجالی علی ہند درجہ تو مرد کو ایک درجہ بلان دیا لیکن حقوق کی بات کی تو میں احادیث سے ہی آپ کے سامنے رکھوں گی کہ یہ سارا معاملہ کیسے ہے کہ مرد اور عورت کے حقوق میں اسلام کا کیا نقطہ نظر ہے پہلی بات ہے کہ کچھ حقوق مشترکہ ہیں کچھ شوہر کے زیادہ ہیں اور کچھ بیوی کے مشترکہ حقوق چار قسم کے ہیں نمبر ایک امانت دونوں ایک دوسرے کی امانت داری کریں گے ایک دوسرے کے ساتھ امین رہیں گے دوسری چیز ہے محبت اور رحم دونوں ایک دوسرے سے محبت بھی کریں گے اور رحم کے ساتھ بھی سوچیں گے تیسری چیز ہے باہمی اعتماد شوہر بیوی پہ اعتماد کرے گا بیوی شوہر پہ اعتماد کرے گی اور چوتھی چیز ہے شگفتگی اور معاملات میں نرمی بیوی شوہر سے نرم ہو ہوگی شوہر بیوی سے نرم ہو ہوگا کچھ حقوق دے دیے کچھ ذمہ داریاں دے دیں لیکن دونوں کی ادائیگی کے لیے اللہ کا خوف یاد دلا دیا سورت نساء کی آیت نمبر ایک میں آتا ہے یا ایوہ الناس ربکم اللذی خلقکم من نفس واحدہ لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا اور اسی جان سے اس کا جوڑا پیدا کیا یعنی اللہ تعالیٰ نے پیدا بھی کیا اور اسی سے تمہارا جوڑا پیدا کیا اور اللہ سے ڈرتے رہو ان رشتہ داریوں کو کے بارے میں جن کو تم نے اللہ کے نام سے جائز قرار دیا یا حلال کروایا اور یہی آیت خطبہ نکاح میں بھی پڑھی جاتی ہے لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ جو اس موقع پہ موجود بھی ہوتے ہیں تو وہ اس کا ترجمہ بھی نہیں جانتے تو لہٰذا مشترکہ حقوق کے بعد شوہر کے حقوق کون سے ہیں یعنی بیوی کو کیا کرنا ہے شوہر کے لیے پہلی چیز یہ ہے کہ فرما برداری عورت جو ہے وہ فرما بردار ہوگی کانتات میں سے ہوگی اس کے اوپر انشاءاللہ تفصیلات ہم آگے بھی دیکھیں گے اور رعایت خود اپنی جگہ پہ آئے گی کہ عورت کو کس حد تک مرد کے آگے فرما بردار ہونا چاہیے لیکن بات یہی ہے کہ اس کے اندر اس کی خدمت کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے ایسا نہیں کہ وہ شوہر کی بات نہ مانے اور اس کی سوچے کہ تم تو میرے برابر کے ہو اور کہاں لکھا ہے کہ میں تمہارے کام کروں کیونکہ یہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ انسان اسی کی روشنی میں اپنے آپ کو چیک کر سکتا ہے کہ اس کا اپنا دین کیا ہے ہمارے ہاں عموماً دین کے ناطے سے جو چیز دیکھی جاتی ہے وہ کیا ہے کہ ظاہری ظاہری دینداری یا لیکن ہمارا اخلاق کیا ہے ہمارا حلق کیا ہے وہ نہیں دیکھا جاتا بعض دفعہ بعض مرد حضرات بھی باہر بہت نرم طبع واقع ہوتے ہیں لیکن جو ہی بیویوں کے پاس آتے ہیں تو ان کے مزاج کے اندر ایک سختی آنے لگتی ہیں اور ایک روب والی کیفیت ہے اسلام اس کو نہیں مانتا اسلام نے ایک خوبصورت طرز زندگی دیا کسی انسان کی بہترین خوبی کیا ہے کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ بہترین ہو بیوی کی خوبی کیا ہے کہ وہ شوہر کے ساتھ فرما بردار ہو جب شوہر اپنی بیوی کو کسی ضرورت کے لیے بلائے تو وہ حاضر ہو جائے دوسری جو بیوی کی ذمہ داری ہے وہ کیا ہے کہ مال متا عزت اور گھر کے تمام کاموں میں حفاظت کرے یعنی شوہر کے مال کو اس طرح نہ اڑائے کہ وہ بیچارہ کماتا رہے اور یہ ضائع کرتی رہے صحیح مسلم کی روایت ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی وسلم نے فرمایا کہ عورتوں پر زیادتی کرتے ہوئے اللہ سے ڈرو کیونکہ تم نے انہیں اللہ کی ضمانت پر حاصل کیا اور ان کا سطر تمہارے لیے اللہ کے حکم پر جائز ہوا تمہارا عورتوں پر یہ حق ہے کہ وہ تمہارے بستر پر یعنی گھر میں کسی ایسے شخص کو نہ آنے دیں جسے تم ناپسند پسند کرو وہ اگر ایسا کریں تو انہیں ایسی مار مارنے کی اجازت ہے جس سے انہیں سخت چوٹ نہ لگے یعنی یہ ساری چیزیں حالات کے مطابق ہوں گی ایسا نہیں کہ بات سنی اور بس چل پڑے یعنی جب تک ایسی سریحن نافرمانی نہ ہو یا عورت ایسا بدکاری کا کام کر لیں کہ شوہر کا حق کسی دوسرے کو دینے لگیں پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ کچھ کام ایسے ہیں جس میں شوہر کی اجازت کی ضرورت ہوتی ہے اس کے اوپر یہ بھی اچھی بیوی ہونے کی ایک علامت ہے ٹھیک ہے اگر اس کے مال میں سے وہ کچھ خرچ کر دیتی ہے تو اس میں شوہر کو بھی ثواب ہوگا پھر ایک اور چیز جو عورتوں سے مطلوب ہے وہ شکر گزاری ہے کیونکہ نشکرہ پن جو ہے وہ رشتوں کو بہت زیادہ ناپائیدار کر دیتا ہے اور اس کے بارے میں بھی بہت زیادہ روایات سے ہمیں ملتی ہے بات لیکن بات تو کرنی ہے بیویوں کے حقوق کی بیوی کے حقوق کیا ہیں تو اس میں یعنی صرف پوائنٹس نوٹ کر لیجئے آپ ڈیٹیلز بعد میں کسی موقع پہ انشاءاللہ تعالی ہم دیکھیں گے کہ بیوی کا پہلا حق جو شوہر پہ ہے وہ نان نفکے کا ہے پھر معروف طریقے سے نبا آشرو ہن نفس معلم نے فرمایا ایمان کے اعتبار سے مومنوں میں اکمل وہ ہے جس کا اخلاق سب سے اچھا ہے اور تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی عورتوں کے لیے بہتر ہے ترمزی کی یہ روایت ہے ایک اور روایت ہے حضرت عائشہ سے تم میں وہ شخص جو اپنے اہل و عیال کے لیے اچھا ہو اور میں تم میں سب سے زیادہ اپنے اہل ویال کے لیے اچھا ہوں جب تمہارا کوئی ساتھی فوت ہو جائے تو اس کی بری باتیں کرنا چھوڑ دو یہ ترمیزی کی روایت ہے واقعی ایسا ہوتا ہے ہم تو مرنے کے بعد بھی لوگوں کی برائیاں کرتے ہیں اسی طرح شوہر کا ایک حق ہے کہ بیوی کے کھانے پینے اس کے پہننے اوڑنے کا خیال رکھے پھر اس کو گالی نہ دے چہرے پر نہ مارے کبھی ناراضگی کی صورت ہو تو گھر سے نہ جائے یعنی گھر کے اندر رہتے ہوئے ناراضگی کا معاملہ رکھے صحیح بخاری کی روایت ہے حضرت عبداللہ بن زما سے آپ نے فرمایا کوئی آدمی اپنی بیوی کو لونڈی کی طرح نہ مارے اور پھر رات کو اس سے ہم بستری کرنے لگے اور نب سے نے کبھی بھی ایسا کام نہیں کیا کہ جس سے کسی کو تکلیف ہو دوسری چیز جو اس کے آگے سے بھڑکے وہ شوہر کی ذمہ داریوں میں کیا ہے کہ اسلامی تعلیمات پر عورت کو عمل کروائے یعنی بیوی کے نماز پڑھنے میں اس کی مدد کرے اس کو دین کی باتیں سیکھے اور سکھائے اور اس کے ساتھ معاملہ اچھا رکھے پھر ایک اور چیز اگلی تیسری چیز کیا ہے کہ بیویوں میں عدل کرے ایک سے زیادہ اگر بیویاں ہیں اور میں اس کو یوں لیتی ہوں اپنے معاشرے کے اعتبار سے کہ بیوی اور باقی ماں رشتوں کے اندر فرق رکھے یعنی بیوی ماں بہن ان سب کے بیچ میں بیوی کو اس کا حق دے یہ نہیں کہ ماں کے کہنے پہ بیوی کے حقوق لے لے یا پھر بہنوں کے کہنے پہ بیوی کے ساتھ سختی کرے پھر اسی طرح بیوی کا راز افشا نہ کرے صحیح مسلم کی روایت ہے قیامت کے دن وہ شخص سب سے برا ہوگا جو اپنی بیوی کے پاس جائے اور بیوی اس کے پاس آئے پھر وہ اپنی بیوی کی راز کی باتیں لوگوں کو بتائے پھر عزت کی حفاظت کرے آپ نے فرمایا تین آدمی جنت میں داخل نہیں ہوں گے والدین کا نافرمان دیوس اور عورتوں کی مشابت اختیار کرنے والا مرد یہاں دیوس شاید آپ کے لیے لفظ نیا ہو یہ حاکم اور بہکی کی روایت تھی تو دیوس کہتے ہیں اس شخص کو جو اپنی بیوی کو کسی غیر کے ساتھ ملوث دیکھے یعنی بیوی کے تعلقات ہوں لیکن وہ خاموشی اختیار کرے تو یہ تھی حقوق اور فرائض کی بات اللہ تعالیٰ سب پہ اپنی رحمت کرے اور بہترین طریقے سے ان ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی توفیق دے اللہ کے وسلم نے بہترین طریقے سے رہنمائی کی کہ کس طرح بیویوں کے ساتھ معاملہ اچھا رکھو لیکن کرے گا تو وہی جو پڑھے گا اللہ تعالیٰ ہم سب پہ اپنی رحمت کرے اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی مدد فرمائے سبحانک اللہم و بحمدکا اشد اللہ الہ اللہ انت استغفر و اطوب الیک اللہ تعالیٰ آپ کے علم اور عمل میں برکت دے اور جو بھی مشکل اس راستے میں آئے وہ آپ کے لیے مزید آسانیوں کا باعث بنے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًا فاعتزلوا النساء في المحيط ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين متطهرين نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم لا شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم يُعَاقِبُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ لِلَّذِينَ يؤمنون مِن نِّسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِن فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ يخلقن بأنفسهن فلا فتقوا ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله